اللہ لا الله اشد لو اشد اگر کوئی کھیل ایسا ہو جس سے نہ تو دنیا ہی فائدہ ہو جائز اور نہ اخروی فائدہ ہو کھیل بھی اسی لغو کے دائرے میں آتا ہے اور عباد الرحمان کی صفت ہے کہ ایسے لغو چیزوں سے وہ احتراج کرتے ہیں احراض کرتے ہیں ادھر سے کریمان انداز سے گزر جاتے ہیں اور تیرہویں آخری صفت کہا کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول بہت پیارا بنا یقولون ربنا حب لنا من ازوا جنا و ضروریات نہ قرت آئن ہماری بیویوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو بیٹے بیٹیاں بیویاں سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں جب وہ شوہر کی فرما بردار ہوں اللہ کی فرما بردار ہوں بیٹے یہ کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوں ماں باپ کے فرما بردار ہوں بیٹیاں یہ آپ کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوں روزے نماز کی پابند ہوں ان کی زندگیوں میں دین ہو یہاں رک کر کے ایک نکتا سمجھتے جائیں نکتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے بارے میں صرف ایک بات کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اس کا تحفظ کرے یہ ان کا سب سے بڑا گہنا ہے سب سے بڑا زیور ہے عفت اور عصمت لٹا کر کے اعلیٰ ڈگریوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا قرآن یہ نہیں کہتا کہ اعلی ڈگری حاصل کرو اور عفت اور عصمت گوا بیٹھو یہ نقطہ نہیں معلوم ہوا سورہ کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے کل یا بکم ربی لولا دعا حکم اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے دعا سے مراد یہاں عبادت ہے اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی کتنی جاندار بات کہی گئی ہے بتاؤ ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے بتائیے آگ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے روشنی دینا حرارت دینا پانی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پیاس بجھانا ناپاکی کو دور کرنا درخت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پھل دینا اب سوال یہ ہے کہ درخت اگر پھل دینا چھوڑ دے سایہ دینا چھوڑ دے آگ حرارت دینا چھوڑ دے جلانا چھوڑ دے پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے تشنگی بجھانا چھوڑ دے پاکی دور کرنا چھوڑ دے تو گویا کہ جس مقصد کے تئیں اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر سکا وہ مر گیا اور جب درخت سوکھ جاتا ہے تو انسانوں کی نگاہوں میں اس درخت کا کوئی ویلو نہیں ہوتا کاٹ کر کے اسے چولہے میں ڈال دیتے ہیں جلا دیتے اس کو قدر کب تک رہتی ہے جب تک وہ پھل دیتا رہے یعنی اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا رہے تو تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے اللہ نے فرما دیا سورہ زاریات میں وما خلقت والانس الا ليعبدون اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہ مقصد تخلیق انسانی ہے اگر انسان اپنے اس مقصد تخلیق کو بھول جائے سمجھو وہ مر گیا بتاؤ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں میں تو یوں بھی بے اوقات ہو جاؤ گے وہی بات یہاں کہی گئی ہے کلما یا بوکم ربی لولا دعا اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے تمہیں وزن کی نگاہ سے دیکھے تم تو اس کی نگاہ میں خرمہ کی حیثیت نہیں رکھتے کوڑی اور خزفریزے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ شعرا میں نو علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہو رہی یہاں حضرت حود علیہ السلام کی قوم آد کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک عجیب حرکت کرتے تھے حرکت کا ذکر ہے اتبنون کیا تم لوگ ہر بلند جگہ کے اوپر ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دیتے ہو یعنی یہ جہاں جاتے وہاں ایک بلڈنگ بنا لیتے تھے اونچی جگہ پہ اور کچھ دن رہتے اس کے بعد اس کو ابینڈنٹ کر کے چھوڑ کے چھوڑ کر کے چلے آتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے اوپر نکیر فرمائی ہے آج بہت سارے دنیا پرست لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے کی یادگاروں کو قومی یادگار کہتے ہیں اور ان قومی یادگاروں پر وہ فخر کرتے ہیں جبکہ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ افسوس کرنے کی چیز ہے اس لیے کہ ایسی بیکار قسم کی قومی یادگاریں بنانا یادگاریں بنانا ایک فضول اور ابس کام ہے اس میں آدمی اپنی قوتوں کو اور وسائل کو کی نمائش کر کے اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے یہ ہے ایلورا جنتا کی گفائیں ہیں قطب مینار ہے تاج محل ہے لوگ اسے قومی یادگار کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں جبکہ قرآن حکیم کی نگاہ میں یہ ایک مصرفانہ عمل ہے جو بالکل فخر کے قابل نہیں اور اس سے زیادہ قابل اعتراض وہ درگاہیں ہیں جو بزرگوں کی قبروں کے اوپر تعمیر کر دی گئی اور آج وہ شرک اور بت پرستی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے شرک اور بت پرستی کے مقامات میں تبدیل ہو گئی آگے کچھ سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو کلام اتر رہا ہے یہ شیاتین اتارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان رشدی نے جو کچھ کہا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کے آبا و اجداد کہہ چکے ہیں کہ یہ سیتانک ورسز ہے جو بات اس نے کہی یہ بات مشرقین بھی کہہ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے وما تنزلت بھی شیاتین قرآن شیاتین لے کر نہیں آئے قرآن شیاتین نے نازل نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل دلیل دی جا رہی ہے وما یم بغیل ولا یستیون انہم عن السمع لمعزولون تین دلیلیں دی گئی الفاظ بڑے نپے تلے ہیں جچے تلے ہیں لیکن دلیل بڑی ہی مستحکم اور بڑی ہی لاجواب ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں محمد کے اوپر شیطانوں نے اتارا قطر نہیں عمار تنزل بھی شیاتی اس کلام کو شیاتین لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے کیوں مما یم لہم یہ کلام ذرا غور کرو سیتانوں شیتانوں سے سوٹ کرتا ہے ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہے اس لیے کہ یہ کلام اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیاطین بری باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان کا مزاج ہے ان کی استاد تب ہے کہ بری باتوں کی طرف رہنمائی کرے اور یہ کلام اچھی باتوں کی رہنمائی کر رہا ہے تو یہ کلام شیطانوں کی استاد تب اور شیطانوں کے مزاج سے سوٹ نہیں کرتا ہم آہنگ نہیں ہے لہذا تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے اور دوسرے ولاسپتی they can not produce it اس کو یہ پیش بھی نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ قرآن ممبئی ہدایت ہے اور شیطان یہ ممبئی ضلالت ہے ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ گم رہی ہے یہ ہمیشہ گم رہی ہی پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اب اگر یہ قرآن پیش کرنے لگ جائیں تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کتا مردار چھوڑ کر کے ہری ہری گھاس کھانے لگے ایسا ہوتا ہے کیا تمسیل ایسے ہی نکل گئی مجھ سے بڑی پیاری ہے لیکن جیسے کتا مردار کو چھوڑ کر کے میدان کی ہری ہری گھاس کھانے لگے ایسا کیسے ہوگا they can not produce it ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو اس لیے کہ شیاتین ممبئے زلالت ہے قرآن ممبئی ہدایت ہے ہدایت کی چیزیں شیاتین کی پیش کر سکتے ہیں ولاستون یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے they can not do it نہیں کر سکتے ایسا تیسری دلیل ان نحوانی سب سوال یہ ہے کہ یہ محمد پر کلام لے کر کے نازل ہو رہے ہیں تو ان کو تو آسمان تک پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے نا اس لیے کہ کلام وہیں سے آ رہا ہے نا یہ تو وہاں جانے سے روک دیے گئے ہیں ان نحوانی سب الازول یہ تو اس اعتراض کا جواب تھا کہ محمد کی یہ باتیں سیتانک ورسز ہیں نوز باللہ اس کے بعد چار آیتوں میں شعر اور شاعری کے اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اب تک شعر و شاعری کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ چار آیتوں میں شعر و شاعری کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے اور سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف آیتیں دیکھیے وشوارا تب گاؤن سورت الشعرا شاعر کی جمع ہے شعرا ان چار آیتوں کے اندر کیا کہا گیا ہے بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ شاعر دو طریقے کے ہوتے ہیں شاعروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے شاعر رحمانی ایک ہوتا ہے شاعر شیطانی شاعر شیطانی کون ہوتا ہے جو القا آتے شیطانیہ ایہا آتے شیطانیہ القا آتے شیطانیہ کو نظم کے قالب میں ڈھالتا ہے اسے شیر کے قالب میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور دوسرے آپ دیکھیں گے تو ہر وادی کے اندر بھٹکتا رہتا ہے ہر وادی کے اندر بھٹکنے کا کیا مطلب ہے ایک ہی سانس میں وہ اچھی بات بھی کہتا ہے اور ایک ہی سانس میں بری بات بھی کہتا ہے کبھی حجب کرتا ہے شہر میں اور کبھی مدح کرتا ہے کبھی خوشامت تملق اور مجاملت سے کام لیتا ہے کبھی جھوٹ اور مبالغہ آرائی کرتا ہے اور جھوٹ اور مبالغہ آرائی کے اندر شاعروں کی نظیر نہیں ملتی ہے شاعروں کی مثال نہیں ملتی ہے اس قدر مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے عاشق بن جاتے ہیں خیالی معشوق بنا لیتے ہیں کبھی نالے نیم شبی سے پورے روبے مسکو کو ہلا دیتے ہیں آہو فوگا کے شور سے کروبیوں کے کان بہرے کر دیتے ہیں یہ شعر و شاعری پر بحث ہو رہی ہے اس وجہ سے وہی زبان استعمال کر رہا ہوں بار بار تیز ابرو سے شہید ہوتے ہیں اور بار بار ایک ٹھوکر سے جی بھی اٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ایک لباس ہے جب چاہا پہن لیا جب چاہا اتار دیا اکثر یہ قیامت کے میدانوں سے بھی گزرتے ہیں کبھی جہنم کی سیر کرتے ہیں کبھی جنت کی سیر کرتے ہیں کبھی درے خمار کے اوپر جا کر کے وہاں جب سائی کرتے ہیں نوشی پہ آ جائیں تو شراب کے خون کے خون لٹھا دے پھر بھی سیر نہ ہوں کفر سے مانوس ہیں ایمان سے بیزار ہیں دیر کی تعظیم کرتے ہیں مسجد کی توہین کرتے ہیں اعجاز مسیحی کو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے اور حسن یوسفی کو ایک تماشا نمرود کو ابراہیم خلیل اللہ سے ملا دیں اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جا بھیڑا دیں دوزک کا یوں مذاق اڑاتے ہیں کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں فرشتوں کے اوپر پھپتیاں کرتے ہیں اس طرح کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا اس طرح فرشتوں کا مذاق اڑایا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ لکھ لیا ہے لکھتے وقت ہمارا آدمی کوئی گواہ تھا قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ قیامت کی کی اتنی ہے قیامت کی کی کے باوجود اس کو غیر سنجیدہ انداز میں لیتے ہیں کہتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کہ کوئی دن اور اس کا مطلب ہے کہ تیرے مرنے ہی پر قیامت آ گئی اب اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی دیکھیے قیامت کتنی ہولناک ہے لیکن اس کے باوجود قیامت کے بارے میں یہ شاید سنجیدہ نہیں ہے یہ شاعر شاعر شیطانی ہے شاعر رحمانی کسے کہتے ہیں الدین آمن عامل الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہ شاعر رحمانی ہوتے ہیں یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ کفار اور مشرقین نے جو اسلام کی توہین میں کفار اور مشرقین نے میری توہین میں کفار اور مشرقین نے دین کی توہین میں جو شعر کہے ہیں جو اشعار کہے ہیں حسان ابن ثابت تم ان کا جواب دو تو حسان ابن ثابت یہ شاعر رحمانی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر گوئی کی اجازت دی اور باقاعدہ اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے ان سے شعر کہلوائے تو جو شعر اسلام کی دفاع میں کہے گئے ہوں اسی طریقے سے مختصر انداز میں یہ سمجھ لے کہ جو شعر و شاعری تخریجی ہے وہ ہے شیطانی شیر اور جو شیر تعمیری ہے وہ رحمانی شیر ہے جیسے ایک شیر دیکھو کتنا بہترین ہے کس قدر تعمیری ہے بولتا ہے بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب کیا کہتا ہے بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا ہے ہے کیا شیر ہے وجدان اٹھے دل تڑپ اٹھے یہ شیر رحمانی ہے اور اس طریقے کے خیالات کو نظم کرنے والا شعری قالب دینے والا شاعر رحمانی ہے ہمارا ایک دوست ہے مالیگاؤں میں ریٹائرڈ ٹیچر ہے بہت عظیم الشان شاعر ہے اقبال نذیر کہتا ہے نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانا ہوتا کیا ہوتا ہے نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانا ہوتا درد بنتے تو کسی دل میں اتارے جاتے گویا اس نے ایمان اور عمل صالح کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا ہے ایمان اور عمل صالح کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہ دلکل اب وہ لطیف الخبیر اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے اس کی صورت نہیں بنائی جا سکتی اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا اس کو کوئی تصویر کی شکل نہیں دی جا سکتی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی اقبال نذیر کہتا ہے کہ ہی چشمے تصور میں تو آنے سے رہا ہی چشمے تصور میں تو آنے سے رہا کا تیری تصویر بنانے سے رہا یعنی تو تو تصور میں آ ہی نہیں سکتا تو ہاتھ میرے تیری تصویر کیسے بنا سکتے پیاری بات کہی اس نے ایسے ہی عظیم الشان شاعر اور بھی ہے مالیگاؤں کا پروفیسر اشفاق انجم یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور اچھے شاعر ہیں دیکھیں ان کا ایک شعر کتنا خوبصورت ہے دیکھ ستون دار کو دیمک چاٹ گئی کیا بولتا ہے دیکھ ستون دار کو دیمک چاٹ گئی شاید کوئی سچ نہیں بولا عرصہ گزرا کہتا یہ ہے کہ جو بھی سچ بولتے ہیں جو بھی سچ کے نقیب ہوتے ہیں ان کے سر پر تو سلیب ہوتی ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولے اپنے شہر سے نکلنا پڑا ہاں؟ اسی طریقے سے سکرات نے سچ بولا تو زہر کا پیالہ بیچارے کو پینا پڑا تو یہاں جو بھی سچ بولتا ہے اس کے لیے سلیب ہے اس کا مطلب ستونے دار کو بہت دن ہوئے کوئی آدمی اس کے اوپر لٹکایا نہیں گیا کھا لیا ہے ستونے دار کو دیمک نے شاید کوئی سچ نہیں بولا ارسا گزرا آج کل عدل اور انصاف معدوم ہے عدل کی بے بسی عدل کی محرومی کے اوپر بہت اچھا کہا ہے پروفیسر اشفاق انجم نے کہ فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں میں ابھی تک کسی گمان میں تھا فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں میں ابھی تک کسی گمان میں تھا یعنی اب عدل بدل نہیں رہ گیا کہیں انصاف نہیں رہ گیا ہے اسی طریقے سے ایک بڑا حسین شعر میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے شاعر ہیں لئیق نام ہے ان کا لئیق ہاشمی بہت اچھا کہتے ہیں دیکھو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ لوگ جو قلت وسائل کا رونر ہوتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہم منزل تک کیسے پہنچے اور اسی طریقے سے بدر کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہتا ہے کسی صورت مخالف موج کو ہموار کرنا ہے کسی صورت مخالف موج کو ہموار کرنا ہے مجھے ایک کاغذ کی کشتی سے سمندر پار کرنا ہے تو کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی کشتیاں ہوں تب آپ سمندر پار کریں کمال تو یہ ہے کہ کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کریں مسلمانوں کے پاس اسلحے کم تھے تعداد بھی بڑی قلیل تھی تین سو نو تھے لیکن حوصلہ تھا ان کے اندر انسپائریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کر لیا قلت وسائل کے باوجود انہوں نے ایک لشکر جرار کے اوپر فتح پائی اور ایک شعر تو مقیم اثر دیا کا بہت عظیم شان شاعر ہے ہمارے مالیگاؤں کا تقریباً اسی دیوانوں کا حامل ہے وہ ماورا جدیدی شاعر کہا جاتا ہے کتنا حسین شیر کہا اس نے رات کے پہلو میں ہو یا دن کے دامن میں خطا رات کے پہلو میں ہو یا دن کے دامن میں خطا کوئی دستک دے ہی جاتا ہے در احساس پر قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انسان جب گناہ کرنے کے لیے چلتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی بولتا ہے گناہ کرتے ہوئے گناہ مت کرنا اور جب گناہ کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی بولتا تو نے جو کیا بہت برا کیا قرآن حکیم اس بولنے والے کو نفس لواما کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر اسی نفس لواما کو قیامت کے وجود کی دلیل بنایا ہے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس قسم ہے قیامت کی قسم ہے نفس اللوامہ کی یہاں قیامت کا ذکر کرنے کے بعد نفس اللوامہ کی قسم کیوں کھائی گئی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو جب تم گناہ کرتے ہو تو دیکھو اندر سے کوئی بولتا ہے نا کہ تم نے غلط کیا گویا تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے اس عدالت کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس لواما کہتے ہیں وہ تمہاری برائی کے اوپر تمہیں ٹوکتا ہے جب تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے اس کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو کہ ایک بڑی عدالت ہو اور اس بڑی عدالت کا ایک جج ہو اور وہاں فیصلہ کیا جائے تمہارے حق میں کتنی اچھی بات ہے کتنی جاندار بات کہی گئی ان چار آیتوں کے اندر شعر و شاعری کے اوپر اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ایک لاسٹ اور آخری محکمہ ہے اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عجیب اعتراض اور اس کا جواب حضرت موسا علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے اس درخت کے ارد گرد ایک روشنی رقص کر رہی ہے روشنی گھوم رہی ہے اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسا انی اللہ العزیز الحکیم سوال یہ ہے کہ روشنی میں سے آواز آ رہی تو اللہ کیا اس روشنی میں ہے صوفی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں درخت جو کوہ تور پر تھا اس درخت کے ارد گرد جو روشنی رقص کر رہی تھی اسی روشنی میں سے آواز آ رہی تھی یا موسا انی ان اللہ الحکیم اے موسا میں اللہ ہوں تو دیکھو اللہ حلول کر گئے آگ کے اندر تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے یہ دلیل ہے صوفیہ کی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض اور اس طریقے کا استدلال اس آیت کریمہ سے باطل ہے اس لیے کہ اگر آگ سے آواز آ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس میں سمایا ہوا ہو اس دور میں اس کا سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو بولنے والا نظر آتا ہے ٹیلی ویژن میں تھوڑی ہوتا ہے جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں اس کی صورت دکھتی ہے کہ نہیں لیکن آئینے میں ہے وہ نہیں جب آئینے میں صورت نظر آتی ہے اور وہ صورت اس آئینے میں نہیں ہوتی ٹیلی ویژن کے اوپر جو تصویر آتی ہے وہ ٹیلی ویژن میں نہیں ہوتی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ آگ کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی وہ اسی طریقے سے تھی جیسے ایک آلے کے طور پر جیسے ٹیلی ویژن ہوتا ہے آواز دینے والا کہاں سے آواز دے رہا ہے عرش پر سے الرحمن استوا رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے آواز وہیں سے آ رہی تھی اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بایولوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے نا زوالوجی کافی ڈیولپ ہو چکی ہے علم النباتات کافی ڈیولپ ہو چکا ہے لیکن کیا چینٹی کی زبان کوئی سمجھتا ہے نہیں لیکن ہم نے اپنے ایک پیغمبر کو چوٹی کی زبان پرندوں کی زبان سمجھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا ابھی زوالوجی اس مقام تک نہیں پہنچی ہے چیوٹی کی رانی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر کے ایک وادی سے گزر رہے ہیں فوراً چیوٹیوں کی رانی کہنے لگی کہ یا کلو مسا کی لا یحتمن ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و لا یشعرون چونٹی کی رانی نے کہا کہ سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روٹ ڈالے پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھ لی دوسرے یہ بات معلوم ہوا کہ بادشاہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ریا کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو ان کے مال کا خیال رکھے ان کی جان کا خیال رکھے اور خاص طور سے تو بہترین حکمراں وہ ہے جو اپنی رعایا اپنے ملک میں رہنے والوں کی جان کا سب سے زیادہ خیال رکھے انسانی جانوں کا احترام ریا کی جانوں کا احترام سب سے زیادہ کرے دیکھو چونٹی کی رانی نے کیا کہا حاکم نے کیا کہا کہ چلو اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں تم مر نہ جاؤ پیروں کے نیچے آ کر کے پنجاب یونیورسٹی کے اندر آٹھویں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ عجیب و غریب اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے کہ یہ اپنے اور غیروں میں تمیز کرتی ہے اپنے کون ہے غیر کون ہے اور اسی طریقے سے ان کے ہاں جھوٹ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح یہ مردوں کا باقاعدہ اپنے جنازہ نکالتی ہیں اور مردوں کو دفن کرتی ہیں ان کے جھوٹ کے تعلق سے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک صاحب نے ایک جگہ شکر کا ایک دانہ رکھ دیا چیٹی آئی شکر کے دانے کو چھو کر کے بھاگتی چلی گئی انہوں نے دیکھا کہ دو چیونٹیاں آ رہی ہیں فوراً انہوں نے دانا زمین پر سے اٹھا لیا وہ چیونٹی جب دوسری چیونٹی کے اندر کے ساتھ آئی تو دیکھا وہاں کچھ نہیں دونوں چیوٹیاں چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلی چیوٹی پھر آتی ہے دانا پھر رکھ دیتے ہیں پھر وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے پھر تین چار چیوٹیاں آتی ہیں پھر یہ دانا اٹھا لیتے ہیں پھر وہ تینوں چاروں چیوٹیاں واپس چلی جاتی ہیں پھر یہ دانا زمین پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد بہت ساری چیونٹیاں آتی ہیں یہ دانا پھر اٹھا لیتے ہیں اور بہت ساری جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ پہلی والی چیونٹی کا قتل کر دیتی ہیں فوراً اس کی گردن کاٹ دیتی ہیں مرا چھوڑ کر کے وہاں سے چلی جاتی پتا یہ چلا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے ہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے جھوٹ ان کے ہاں اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کی سزا سوائے قتل اور کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مخلوق کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا ہے سورہ نمل نمل مینس چونٹی اینٹ مشہور بایولوجسٹ دنیا کا مشہور بایولوجسٹ جس کی کتابوں کے ترجمے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہے ہارون یہیا ان کی ایک کتاب اسی موضوع کے اوپر ہے دا میریکل ان داڈس پڑھنے جیسا ہے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے انگریزی میں اوریجنل ہے دا میریکل ان داڈس چیونٹی اور پوری کتاب صرف چیوٹی کے اوپر ہے اللہ اکبر اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس چھوٹی سی مخلوق کے نام سے ایک سورہ کریمہ کا نام رکھا ہے اس کے بعد حدود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر کی تفتیش کی تو دیکھا کہ حدود حدود حدود حدود غائب غائب ہے ہے ہے سارے لوگ موجود ہیں وہ مالی اللہ کیا بات میں کو نہیں دیکھ رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں ایسی پرشش کر رہا ہے سوال کر رہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بہترین حکمراں وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھیں جی اور اچھا حکمراں وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتوں کی تفتیش کروائے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تفتیش کرائے اس لیے کہ کبھی کبھی ایک چنگاری پوری پورے جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے دیکھا تفتیش کے بعد وہ ملا نہیں کہ بغیر بتایا چلا گیا ہے بہت بڑا مجرم ہے وہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے لو آج کی بن نہ شدید اولاد بہن نہ سلطان مبین کیا بات کہی گئی اس کو ضرور بھی ضرور سزا دوں گا ضرور بھی ضرور سزا دوں گا کیا مطلب یعنی اگر جرم میں کوئی ماخوذ پایا جائے تو ضرور بھی ضرور اس کو سزا دی جائے مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہے اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے دوسرے ادابن شدیدہ کہا گیا یعنی جرم اگر چھوٹا ہے تو چھوٹی سزا دی جائے جرم اگر بڑا ہے تو بڑی سزا دی جائے اول از بہن نہ ہو یا میں اس کو ذبح کر دوں گا بتایا گیا کہ ایک جرم ناقابل معافی ہوتا ہے پھانسی دے دی جائے اس کو اولاد بہن نہ جو چھوٹے جرم پر سزا دی جائے ضرور دی جائے بڑے جرم کے اوپر سزا دی جائے ضرور دی جائے کوئی جرم ناقابل معافی ہوتا ہے اسے معاف نہ کیا جائے پھانسی دے دی جائے اولاد بہن نہ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا اولا بھی سلطان مبین یا کوئی کھلی ہوئی دلیل لائے بتایا گیا کہ جرم جب تک ثابت نہ ہو تب تک فریق مخالف کو بولنے کا موقع دیا جائے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے اور دلیل لائے وہ الجھی ہوئی دلیل نہیں کمپلیکیٹڈ پروف نہیں بالکل واضح پروف ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بالکل واضح صاف و شفاف ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے بالکل وہ پروف بات ہو ہی رہی تھی غیر بعید ان فقال احد تو بھی معلوم من احتمام نہ بھائی یقین ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اڑتا اڑتا آیا کہا کہ اچھا آ گئے ہو کہا کہ حضرت ایک بات سنیے مجھے ایسی بات کا علم ہے اس کا علم آپ کو نہیں ہے اس کا مطلب پرندوں کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا علم غیب نہیں رکھتا پرندے نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہا کہاں گیا تھا کہ جی تو کم ان سب میں نبی یقین شہر سبا گیا تھا کہا یرو شلم سے شہر سبا چلا گیا تھا یہاں سے تو دو ہزار کلو ہے دو ہزار میل ہے یہاں سے دو ہزار میل ہے یہاں سے یرو شلم سے شہر سبا جی ہاں وہاں گیا تھا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں کے اوپر بھی تھی ان سے بوجھل کام لیا کرتے تھے اور پرندوں سے پیغام رسانی کا کہا کہا کہ کہ تم نے کیا دیکھا حضرت میں نے بڑی عجیب بات دیکھی دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اس کا مطلب عورت کی حکمرانی درست نہیں ہے ورنہ پرندے کو عورت کی حکمرانی پر تعجب نہ ہوتا یعنی اگر پرندوں کو زبان دے دی جائے تو عورت کی حکمرانی کے خلاف لمبی چوڑی تقریر کر دے گا یہ صحیح نہیں ہے جی اسے تعجب اس بات پر ہوا کہ عورت حکمرانی کر رہی اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ وہ اتیت شہی ولہ ارشن عظیم کہ اسے ہر چیز عطا کر دی گئی ہے کیا ہے جو اس جو اس کے پاس نہیں ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے اس کے پاس اور وہ ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے ولہ ارشن عظیم بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے لیکن حضرت ایک بات ہے پوری قوم کو شیطان نے شمس پرستی میں سورج پرستی میں لگا رکھا ہے یا اللہ کو سبدہ کیوں نہیں کرتے سورج کو سب کرتے اس کا مطلب اگر کسی پرندے کو چھوٹے سے پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا اور لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے یہ پرندے کا عقیدہ یہ پرندے کا یقین ہے اور پوری کائنات کے بارے میں آپ دیکھیے پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے اب بتائیے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے لگے تو پوری کائنات سے کٹ کر رہ جاتا ہے پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تکوینی طور پر انسان اگر اللہ کا سجدہ نہ کرے اللہ کو سجدہ نہ کرے غیر کو سجدہ کرنے لگے گویا کہ وہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے پوری کائنات اس کی دشمن اور وہ پوری کائنات کا دشمن ایسا ہو جاتا پوری کائنات کہ ہم سب اللہ کو سودا کر رہے ہیں یہ کون ہوتا ہے دوسرے کا سودا کرنے والا پوری کائنات اس مخالف ہو جاتی ہے اچھی بات پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے مشرق تاکہ یہ خط لے جا اور شہر سبا میں خاص جب رانی کی کچہری لگے دربار میں یہ خط ڈال دینا خط کی شروعات کیسے ہوتی ہے وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بعض لوگ اپنے خطوں میں لکھتے سات سو چھیاسی دیش میں ہی تا نہ خطوں میں پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ بعض اللہ کے نافرمانوں کے پاس خطوط پہنچتے ہیں وہ اس کی بحرمتی کریں گے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی آپ جب شاہان عالم کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھتے تھے سات سو چھیاسی نہیں لکھتے تھے نمبرات کا کوئی بھی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبرات سات سو چھیاسی ہے تو بتائیے کہ سات سو چھیاسی کے وہی اثرات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہر حرف پر آپ کو دسنے کی ملے گی اور سات سو چھیاسی پر بانوے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نکالا گیا ہے تو کیا درو شریف میں سے پڑھ سکتے اللہ صلی اللہ بانوے لال بانوے چلے گا ابھی محمد کی جگہ اگر بانوے لینے لیا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ صلی اللہ علیہ بانوے بانوے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرات جو کسی لفظ کے نکالے جاتے ہیں وہ دے لفظ کا مفہوم نہیں ہوتے اسی وجہ سے جب خط لکھو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کاتب کا نام پھر مکتوب ہے جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر رائٹر کا نام پھر جس کی طرف آپ نے خط لکھا ہے مکتوب کی طرف اس کا نام لکھا خط پہنچا میٹنگ بٹھا دی اس نے فوراً بہت ہوشیار عورت تھی کافتونی بھی امری یا امری ماں کن تو کاتے امرن حتہ کا شدون جب تک کہ تم مجھے مشورہ نہ دو میں کوئی کہتا ہی فیصلہ نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ بڑے بڑے آئی ایس آفیسران اور بڑے بڑے ذیشان لوگوں سے کسی مشکل اور امر دشوار کے تعلق سے پہلے رائے لے لیں اس پر غور و فکر کر لیں تب کوئی فیصلہ کریں ہاں سب کی رائے سننے کے بعد فائنل اتارٹی بادشاہ کو ہوتا ہے یہ تو ہے انہوں نے کیا کہا کالو نہن الو قوت اولو باسن شدید ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور اسلحے کی طاقت بھی ہے اس کا مطلب لڑنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو افراد ہونے ضروری ہے طاقتور اور دوسرے اسلحہ ہونا ضروری ہے طاقت بھی نہ ہو اسلحہ بھی نہ ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے بغیر سسٹم کے کیسے لڑائی ہو سکتی ہے یہاں ملک سبا نے بلقیس نے پہلے مشورہ چاہا اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے افرادی اور اسلحے کی تو اس نے کہا نہیں یہ جو خط آیا ہے کسی عظیم الشان شخص کی طرف سے آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے اور ہمارا پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے بہرحال وہ تحفہ بھیجتی ہے قاصد کے ہاتھوں جب وہاں پہنچتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے دو ہزار میل کے فاصلے پر شہر سبا ہے اور میں یروشلم میں ہوں یہاں ہوں کون ہے جو ملک سبا کے تخت کو جلد سے جلد میرے دربار میں لے آئے تو کالا تم مل جن اناتی کبھی بھی قبلہ انتقوم ابھی مقامی تو جن میں سے جو افریت ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے ایک پیر ایک بر اعظم میں دوسرا پیر دوسرا بر اعظم رکھ دے اتنی قوت ہوتی ہے اس کے پاس اس نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تک دو ہزار میل سے یہاں لے آؤں گا دربار میں علم من کہا اس آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ بہت دیر ہو جائے گی دربار برخاست ہونے میں میں پلٹ جھپکتے ہی دو ہزار میل سے وہ تخت یہاں لے آؤں گا آتی کبھی قبل یہ سب دہلی کے پلک پہلے لے آؤں گا دیکھیے پہلے یہ بات مشرقی نے مکہ کو عجیب لگی ہوگی کہ دو ہزار میل کے فاصلے سے تخت کیسے آ گیا آج جو ہوتے تو ان کو تعجب نہیں ہوتا کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز کیسے آ جاتی ہے آدمی کے موبائل میں ہزاروں میل کے فاصلے سے آدمی کی تصویر کیسے آ جاتی ہے ٹھیک ہے مادی چیز ابھی منتقل نہیں ہو رہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لیکن ایک بات بولتا ہوں میں کہ انرجی کے علاوہ انرجی کے علاوہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا خیال ہے ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا گیا ہے سائنسدانوں نے ایک کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا ہے مادی چیز فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے ابھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی کوشش جاری ہے یہاں دیکھیے پورا تخت دو ہزار میل کے فاصلے سے چشمے زدن میں دربار میں آ گیا کون سا علم تھا وہ آدمی کون تھا قرآن حکیم نے اس کی کوئی شرحت نہیں کی اللہ اکبر وہ علم اس دنیا سے چلا گیا ہے غور و فکر جاری ہے قرآن حکیم ہم سے زیادہ مستشرقین پڑھتے ہیں غیر پڑھتے دیکھو کیسی تحقیق ہوئی ہے کہ جب ایک تخت دو ہزار میل کے فاصلے سے پلٹ جپٹتی آ سکتا تو آواز کیوں نہیں آ سکتی تصویر کیوں نہیں آ سکتی غور ہو رہا ہے اور جس قوم کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ خوب خرگوش کے مزے لے رہے سائنس میں یہ پیچھے ہے ٹیکنالوجی میں یہ پیچھے ہے دنیا کے علوم میں پیچھے کہاں قرآن نے کہا کہ دنیاوی علوم نے سیکھو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دنیاوی علوم ہوں تمہارے پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس کو ملکہ سبا کو بلایا گیا تخت میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی اس کے بعد جب ملکہ آئی تو کہا کہ یہ تمہارا تخت ہے احاقہ کا ارشک یہ تمہارا ہی تخت ہے کالت کان نہ لگتا تو وہی ہے لگتا تو وہی ہے چوک گئی وہ اور اسے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ سچ مچ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی بہت برگزیدہ بندہ ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائی کفر کے اوپر ہی تھی اس کی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور کام کیا کیا سرحم ممرد من قواریر آپ کا محل جو ہے شیشے کا بنا ہوا تھا اور فرش شیشے کا تھا پتا نہیں کس انداز کا تھا تو جب محل میں داخل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اس فرش کے اوپر جب آئی جو شیشے کا تھا تو اس نے اپنے پائچے چڑھانے شروع کر دیے وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے در حقیقت ایسا دکھلا کر کے ایسا منظر پیش کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کو یہ تاثر دینا تھا کہ سورج کی چمک کو دیکھ کر کے اس کو معبود نہ سمجھو جس طرح یہاں شیشے کی چمک کو دیکھ کر کے تم نے پانی سمجھ لیا ہے تمہارا حال یہی ہے کہ سورج کی چمک کو دیکھ کر کے تم دھوکے میں پڑ گئی کیوں معبود ہے ایسا نہیں ہے جیسے اس شیشے کی چمک کو دیکھ کر کے تم سمجھی کہ پانی ہے پانی نہیں ہے دھوکہ ہے ایسے ہی سورج کی روشنی کو دیکھ کر کے اسے معبود مت سمجھو کتنا بہترین انداز ہے توحید پیش کرنے کا وہ بھی پریکٹیکلی توحید کو پیش کر رہے ہیں اس کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں شاد فرما رہے اللہ خیر اما شریف ایک بات تم لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی یہ بولو کہ تمہارے معبود بہتر ہے یا اللہ کٹے سے کٹا کافر بھی کٹے سے کٹا سرکش بھی کٹر سے کٹر اللہ کا نافرمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہ معبود بہتر ہیں اللہ سے تو جب معاملہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارے معبود اللہ سے بہتر ہیں تو تمہاری عقل پر پتھر پڑے تم بہتر کو چھوڑ کر کے بدتر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو بہتر کی عبادت کرنے کے بجائے بدتر کی عبادت کیوں کر رہے ہو یہ رہا انیسویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا رب العالمین